میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شان و شوقت انعقاد پڑھی ہے محمود قادری صاحب اور انہوں نے والد گرامی انتہائی اخلاص اور محبت کے اس محفل دے واسطے شب و روز کوشش اور کاشا کر کے تو سانو اور بندہ ناچیز نو جمع کیتا ہے فقیر نو نیکیاں کماون دا تمہوں نیکیاں کماون دا یہاں دوستوں نے موقع دیتا ہے یہاں سارے تو بہت بڑا احسان کیتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں جی مقرر کا احسان ہے مقرر کا کوئی احسان نہیں اگلے کا احسان ہے کہ انہیں انہوں نے کیا موقع دیتا ہے اپنی آکبت اور آخرت سوار کا موقع دیتا ہے وہ نہ بلا دے تو سانو کتوں یہ بیان کا اور پھر کچھ سنن سنا دا اپنی آکبت نو سوار کا قدر نو روشن کرن کا کیوں موقع ملنا قادری صاحب جو رابط محترم سامنے تشریف فرما رہے ہیں متشرے نے داری شریف رکھی ہوئے بڑے ایمان والے بندے ماشاء اللہ میں ایک بار اتنے مسجد ملے نے نے نے صاحب صاحب صاحب تشریف تشریف فرما فرما حضرت مولانا نور محمد بڑے ذوق شوق نال یہ دوست اس علاقے کے اندر اجتماع کروا لے آئے ہو کافی اجتماع ہے دل دیکھ کے مسرت حاصل ہوئی ہے قادری صاحب میرے متعلق کافی سارے جھوٹ بولے نے کہ ایک بولی دارا لا رہے امام امام سنت سنت کا مطلب یہ ہے ہے کہ یعنی میرے متعلق جڑا آخیا امام امام سنت اس کا مطلب مسجد سنت میں مسجد سنت سنت مسجد کا امام ہاں سنت کا میں امام نہیں میں خود کسی کے پیچھے چلنا دیکھا گیا ہاں۔ دوسرا انہیں آخیا میرے متعلق اللہ کا ولی توبہ استغفر اللہ تمنا ضرور ہے لیکن میں کبھی سوچ نہیں سکتا ہے کہ میں لڑ ہوں میں خدا بچا دے یہ سوچ تو خدا بچا دے کہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں لڑ لی میرے سب روز کے اندر تمنا رہتی اللہ سونا کرم چکر ہے روز کے جوڑا کو سب کا اس بندہ نہ چیز نفس و شیطان کو آزاد کر کے پھر پھر راضی راضی راضی راضی ہو ہو ہو میری یہ ہے سونا سونا گیا گیا تو تو سارا کچھ مل ساری گلی ہوئی نہیں ہوا پگڑیاں کی جناب ہے جبے کبے تو ہے نعرے تو جناب مطلب فلانے صاحب چشتی صاحب ساتھ چمنے تو کوئی نعرے میرے کام نہیں ہونے کام ہونا تو صرف سونے رضا کم ہونا میں اج جس موضوع تے گفتگو کرنی قرآن و سنت دی روشنی قرآن اور حدیث جناب نو سنا شیر اشار بھی انشاءاللہ شاء اللہ بنا اپنے چشتیاں کے مطابق جناب نے جنہ چر بیٹھے ہیں بڑے غور اور ہما کن سارے بدن کو کن بنا کے بیٹھے میں جڑا موضوع آج بیان کرنے لگا کبھی بیان نہیں کیتا موضوع کا نام دیتا گیا ہے قادری صاحب کی طرفوں ٹی وی کی تباہ کاریاں اس چشتی والے رنگ جان دیا ان شاء اللہ کوشش کرا گا کہ شوق نہ ٹوٹے خشک موضوع ہے پر لگتا ہے جان کر نبی پاک سے جڑے ہوئے صدقہ میں تمہیں شرطیاں کا کہنا ہے جڑا ایمان جہے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا فقیر کا احتاب سن کے ٹی وی اور نہیں رکھنا لگا رکھ لو اس سمجھ والا کوڑا بچا ہاں یہ جی۔ دل دماغ پہ پہ کوڑا کوڑا پا گیا جان دل دماغ جم گیا جام ہو گیا کوڑا پا گیا جہاں جن ایمان کی کمی حرارت ہوگی ان شاء اللہ لذیذ کا پکا دشمن بن جائے گا میں قرآن حکیم تو اپنی بات بات دنیا نو بھی پتا لگ جائے کہ سنی قرآن پر جانتے اللہ کی مہربانی سورہ نور نور سورت دیا نورانی گلا اٹھارہ ستارہ شاد ربانی فرمایا ہو جائے تھی نہیں تقسیم ہے ایک حصے دینی تما دوسرے حصے دنیاوی کما کاری اپنی نوعیت کا منفرد ہی موجود ہے ایک حصے دینی تباہ کاری دینی نقصانات بتا دیا مسلمانوں نال کی ہو جائے دوجے حصے چ دنیا دیا تباہی کہ دنیا کی نقصانات کی رہے باغ سمجھو پہلا دنیا بھی کرنا پھر دنیا کے پاس آنا حدیثوں پر پتر جانا دنیا تباہ کاریاں رنگ پہ کھڑے ہو جان گے ٹی وی تو بہت بڑا دنیاوی نقصان دنیاوی تباہی مسلمان دی خون پسینے دی کمائی خون پسینے د شاید خرچ ہوئی بہت بڑا نقصان ہوا کہ مال مسلمان کا گئے ہوا جہاں مال کے لکھ کے کائنات کی امانت سی خرچ ہونا سی یا دینی کما سے یا جائز دنیاوی کما دے وہ کسی کم سوائے پریشانی دے کہ بھی ہزار کٹھا کرنا ہے پریشانی دماغ میں لگی رہی جھوڑا لگا رہا بندہ رہا رات دن پاگل رہا پگاری چکی دھوپ سڑیا سڑنا بھی ہزار رقم کٹھا کرنے اپنی جان کیمتی چلانا مسلمان کس کتنا بڑا نقصان ہے یہ ہٹیا نہ ماں دیکھ گیا خرچ ہوا ہے نہ ماں کے قدم گیا نہ کسی گھر کے خرچ ہوا خرچ ہوا کہ فضول سے کم گے اور وہ پیسہ جو انسانی خون پسینے کا حاصل ہے انسان جان اور انسان کا بالخصوص مسلمان کا خون مومن دی جان اللہ کے نزدیک بہت قدر کٹر قیمت ہر ایک سب کا من اس لیے پتا لگنا ہے جس لیے سا نکل جائے پھر اس مل اس سب کی و قیمت کا تینوں بعد پتا لگے گا بھی ہزار کھلوتے سر سپاہی انہیں ادھر پڑیا ادھر پڑیا مار مار تو کر دے کپڑے پار دیتے روا راولی صاحب لے کے پیڑ رکھا ہوئی ڈاکٹر کئی دن اکھان نقصان ہو جاتا ہے یہ وجہ ہے پہلے ستر سال کے بابیا کی اکھانچے جم دین پیڑ تیز اینکا پہ چشمے لگتے ہیں بندہ دیکھ نہیں سکتا وقت ماں بھی آخر جو ماں نے کرنا ہے تو ایک دن کا کے افراد ڈاک ہونا ہے سر بنا سیٹ کھائے بچے کا نقصان کا تھی مشاہدہ کون دن کر سکتے ہو میرے کو کئی بندے آ چکے ہیں بچے مگر بچے بھی جم گئی کمزور ہے چشتی صاحب دعا کرو نہ میں خال بچہ جمع ہے اچھا قائم نے دید کوئی نہیں بہت تھوڑی نظر ہوتی ہے اٹھ اٹھ دس دس نمبر بھی ہے چشمہ لگتا ہے ایمان میں دسو کتنا بڑا نقصان ہوا چک کی خوشی لگ رہا ہے اچھا بھی اولاد دیا دے بیٹھا دین کا نقصان تو مسلمان کے واسطے دین کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے جاتا ہے نقصان بات ڈاکٹر ڈاکٹر خود آ گئے کر دیکھو کہ بار بار جنرا ختم تو نہیں آؤں گی تو الحمد للہ نقصان اپنے منہ سے بیان کر دے تیسرا نقصان دنیا میں رات میرے کو اکبر محمد اکبر گریب تھاؤں صحافی نے بچے لایا پھر داخل کرانا بچے میرے بہت صاحب میں اکھا لا پورے پاکستان کیونکہ دیکھنا ہوتا ہے ساتھی لوگ آن جانا ہوتا ہے ڈر نہیں روڈ پہ لا کے آنی ہوتی میں جا کے خود اپنی اکھا لا کئی واقعات ایسے دیکھے ہیں جنہ کا ذمہ دار ذمہ دار صرف اور صرف ٹی وی ہے ٹیلیویژن ہے میں چھوٹے لے جا اچھا جناب ٹی وی گھر میں آیا بہو بیٹی ماں بہن بچیاں میں دیکھا مردہ میں دیکھا یاد رکھنا کہنا دن بر اللہ تعالیٰ نے مخلوق نو ایک رنگ نہیں بنایا کوئی سونا ہے کوئی کچھ ہے کوئی اچا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی کیسا ہے موٹا ہے کوئی پتلا ہے ہوں ٹیڑی ہر سونی تو سونی عورت لے آنی ہے غلط بھی سونی عورت لے آنی ہے ایک بندہ ہے گھر کی کوڑی کوڑی جب وہ پیے اپنی گھر تو دل اٹھا گیا کیونکہ دل سونی شاید دیوانہ بن جاتا ہے اپنی گھر کی تو جھگڑا شروع ہو گیا کیونکہ محبت کسی ہو گئی دل کسی ہو گیا ہوں انہیں گھر کے اندر ڈنڈا چکی رکھنا ہے عورت نے سونا عورت کے مرد بھی سارے سونے نہیں ہوں سونے سونے رب جنہوں مرضی کا بنا رہے اس مالک بھی دے رہے جنوب کرے کی گل ہوئی رب نے بنا کہ حبیب کے نے سونا شکر رب کا شکر ادا کرتا رہو رب کی حمد و سنا کرتا ربر غور کر دنیا بھی نقصان عورتیں کیوں جلابے والے جناب لڑائیاں ہو گئی لڑائیاں ہو گئی جب گھروں نکلی گسا عورت کو قتل کیا جب عورت کو ماریا اگلے میں جا کے مار دیتا دونوں دوسرے لڑائی قبیلے جناب ایک دوسرے ایک دوسرے کو کچرا بڑھنا شروع ہو گئے کئی گھر کے گھر جے جی اور مرد کو چک لیا عورت نے خوبصورت مرد وہ مرد انہیں اپنے مرد کو دل چک لیا جناب گئی سونے مرد تلاش دی وہ باہر نس گئی نتیجہ نکلا جا برباد ہو گیا اس واسطے دنیا دنیاوی نقصان ہے تیسری دنیا بھی نقصان دے یہ نقصان بھی ہوا کیونکہ انسان کی خواہش آوت انسان کی فکر تھی ہے یہ ہر بچے کی ہر انسان کی فطرت مزاج رب نے رکھ دیتی ہے جب ویکھے گا غیر محرم عورتوں عورتوں کو جناب زیب و زینت کیتا ویکھے گا اس کو جمال والی نو گا لازمن بات ہے وہ دل کے جذبات اٹھن گے جذبات بھڑکن گے جب وہ استعمال کا موقع نہیں ملنا وہ جناب والا وہ کھلنا شروع ہو جائے گا وہ طاقت ختم ہونی شروع ہو جان گیا جوان ہونے تو پہلو انسان جناب اپنی طاقت جناب حکیم بیٹھے نے حدیث ہے سرکار گھر مبارک دن دن تشریف لے آئے اگے کمرے حضرت حضرت سیدہ صدیقہ صدیقہ عائشہ رضی رضی اللہ اللہ اللہ عنہ اور نبی کریم صلی علیہ وسلم دے پیارے صحابی خلیفہ اول صدیق اکبر باپ بیٹی کٹھے بیٹھے نے نے ایک گھر دن بیٹھے جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے سرکار نے فرمایا اے صدیق کلیا نہیں بیٹھی درتی شیطان تین پتہ لگے قانون کی ہے حالانکہ بیوی ایشا وہ بیان نور جی کھول کے بیٹھا ایسا صدیقہ دی پاکی میں بیان ہے صدیق اکبر دی پاکی کا کی بیان کرا صدیق دی پاکی گواہی خدا نہ سنو دینی نقصان کی ہوئے دینی نقصان دینی نقصان یہ شراب قرآن سرماند ہے بولو کی شراب حرام بھی ہے کہ پلیت بھی ہے اگر میرا چل لو بس یہ نہ کم کرو اس طرح ہے دھیان ہونا تقسیم ہوتا ہے شراب کی شرابیاں نہیں اپنی موج ہوتی شرابی شراب پی کے ستا ہے روڈ دو سڑک دبا بہت ہو گیا جتنے مرضی سائیکل پہ جائے بجے لما پیا منہ ہٹیا اتوں کتا آیا انہیں دیکھا بھی بابا کھوٹ چنگی ہے اس وقت لت چوکے موٹر شروع کر دے اور تھلے وہ نشے جی تھلے کہ ساتھی آیا اور پلا اور پلا اور پلا شراب حضور دی شریعت متارا اندر کی ہے پلیت بھی ہے پیشاب نہیں پلیت اس طرح پلیت ہے جب شراب پی دن چاہیے کہ پھر پیشاب پی لو سا اچھا، جنرل بھی پیتا جنرل صاحب پاوے کسی نشا چڑے پاوے نہ چڑے پلیز نے جی پلیز ہے وہ حرام ہے نشا دیے یہ پلیت ہے جڑے پشا پلیت ہے جی شراب ہوئی پلیت پلیت شاید نشا چاڑے پہ نہ چاڑے ان پیونا پلیت گل بھی غور کر ارشاد ربانی ہے قرآن حکیم دن رب نے جوئے کا گنا سر اور شراب نے شیطانی کم نے شدت نے بو ہنٹ دو لالنا کم ترا ترحمون تاکہ تبدیل رحم خدا کر کر شراب دے اندر دنیاوی فائدے خود قرآن فرما دیں گے بچہ مگر نہ لگے فرمایا یہاں کا گنا یہاں کے فائدے وٹایا وہ گنا کی ہے سب تو جڑا ٹھیک ہے جوا کہ پیسے سارا آ جان گیا جی جت گیا تھے اور نقصان کی ہے نقصان یہ ہے دوجے لگنی اگ میرا لاکھ روپیہ وہ میرا گھر سے یہ لے گیا کلوجا پتر کدھر جان لگا تھوڑا خدمت کا موقع دے نا انہیں دلال دلال کئی تھا جوا جتنے ہوئے گا اکثر لڑائی دیکھو تھانے والے جس بندے دے کو چوری بکانی ہوئے نا وہ بعض اوقات شراب پلا دیں دے نشے سارا کچھ دسنا شروع کر دیں نہ بولن والی بھی بول رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اقل اپنی ہوں گل سمجھ جی میں گل ہو کر رہا میں Punjab university new campus Lahore دے شیخ صاحب نے پہلے گل بیان کی جناح خدا لائبریری باغ کے یہ گل میں پروفیسر ابدل جبار شاکر اتوں کا بہت بڑا پروفیسر ہے انہوں کی سی جی تمہیں سنا رہے اور اللہ کی مہربانی فکیر درگے سولہ نے موقع کی سی شیخ صاحب کے نواز صاحب اس چیز کے خلاف میں اس نے لیا میں کیا پروفیسر صاحب ٹی وی مثال شراب دی میں کیا قرآن فرمانا سی یہ منافع الناس اس کے اندر دنیاوی ہی چل رہے ہیں لیکن گنا یہاں کا بڑا ہے گنا یہاں کا بڑا ہے کیونکہ شراب بندے کی ہوش ٹھکانے نہیں رکھتی بندہ بغیر نہیں جی جان دو کی پہن دو مسلمان تو ساری عزت یہ کتنے ہو سکتا ہے یہ تو پاگل ہو گیا انہیں جی، تو پاگل کی میں کسی کہہ دیا بھی تمہوں اینی عزت دیا گے مسلمان تھے دیوانے بن جان گے انہیں آخیا جی بار اسی منتے تو نہیں کرو گے تو من لا گے ٹھیک ہے بھائی انہیں آپ تمہیں ایک گل دسنے میرا ایک حکم ہے منونا کی جناب میرا آڈر یہ کہ تصا اج تو بعد اپنے آپ کو کنجر نہیں پوانا تو کی کوائیے جی تھی اپنے آپ کو فنکار اداکار گلوکار فلمی ستارے کہڑے ستارے ستارے میرے پاس ستارے انہیں کھوا دیتا اخبار روزانہ لکھا ہوتا فلمی ستارے اور انہیں آتا ٹھیک ہے جناب ایسا عمل کر لیا اس کے بعد کنجر نہیں کھوانا کی کھوانا ہے وہ <laughs> نام مراد برائی سے نام بتایا نام بتایا ہے وہی <laughs> گل میں لگو ہے وہی نہیں تو نام ہے بیوٹی پارلر <laughs> بندے ان خوش ہو جاتے بڑے بلے پتہ نہیں ہر دیر سے کی بلاؤں پھر اپنی کڑیاں بھیجن گے تو tuition centre beauty parlour tuition centre وہ چنگے چنگے چنگے چودھری بھی اپنے بچے کو ادھر کرتے ہیں جان لائی بن گیا ہے حالانکہ پہلے مثال دینا ہوئے بندہ یہ لائیے اور یہ سورت کا رہے تو بھی بھیجن دیا جاؤ کڑی سوچ کیا ہوگا تو کی انہیں کسی بندے نے لفظ بتایا شاید ہوئی انہیں ٹھیک ہے جی اچھی کام کر رہا ہوں اگلے آخیا یہ کچھ کرنا ہے تو ایک میں کرنا ہے ہاں جی، وہ کہڑا کلاگر میں کرنا ہے بھائی میں ٹی وی لوں گا سکل بندے تیار کروں گا وہ اتنے آ کے اگے سارا کام شو واسطے بلایا جائے گا تزت عزت دیتی جان منڈے تکن گے شکل بناؤ گے انہیں نہیں ویکنا کون ہے تو کون نہیں جی ہندو بھی ایکٹر ایکٹر ہندو بھی ہوگی تو کہیں آدمی چھاتی تے تصویر ہو گیا انہیں آخر جی ٹھیک انہیں اپنی تاریخ چلا دیتی انہیں اپنی چلا دیتی نہ مر گئے اداکار فنکار گلوکار فلمی ستارے یہاں کے نام پائے گئے کنگری کا نام ہے آرٹسٹ بن گیا ادھر جناب سکول کی پلٹون تیار ہو گئی انہوں نے پڑھائی ہی جا گیا کہ انہیں حوصلہ افزائی کرنی کہ نہیں ہے تو مولیا میں نہیں دیکھا جی میں سام نہیں دیکھنا پہلا اگلی دشمن خدا دی رسول یہ تو میرے کو پتا ہے میرے نام نویں جو رہنا تو میرے نام دفاع بڑے پہلے رہے تو پھر آشر رہے ہیں دیکھو نا بھائی ٹی وی جو ہے وہ ایک مدعا دے جان ہے وہ چلاو واسطے جاندار چاہیے کس انہوں استعمال کسی جان والے کرنا ہے تو جان والا کتوں تیار ہوتا ہے جڑا بچ کام کرتا ہے انہوں اتنے جناب تعلیم دیتی جانی ہے کہ یہ ڈرامہ کری ہے کی کری ہے تو وہ فلم ڈرامہ ہی ہونا ہے ڈرامہ ڈرامے کا مطلب ہوتا ہے بناوٹی گل جی حقیقت کوئی نہ ہوئے گا یعنی جھوٹ دوجے لگتا ہے ہوں ایمان نال دسو کتا وا نقصان کی بربادی ہوئی کہ قوم چار چار گھنٹے جھوٹ ہو کر رہی ہے بے شک بے شک باہر نکلے فلم دیکھی بلے بلے سلطان رائی نے تباہیاں پھر تباہیاں کی پھیری نے فلم دیکھی بلے بلے سلطان رائی نے تباہیاں پھر تباہیاں کی پھیری نے اور نام وہ بندوق بھی وہ لکڑ دی پیپے دی نکیے ماری آئیے بکا مار دہ کے ماری جہاں پولیس ہوئی سا مرد ایک حقیقت ہے ڈرامے باہر کیوں نہ بنے چوبی کرنا جنا تک پہنچا دیں وہ کام بھی نہ کرنا سنو سمجھ دے حقیقت اتنے کدی بیٹھنا پہ گیا نا جنہیں چر تھان ٹھنڈی نہیں سی ہو لینی آپ نہیں چڑھیں گے اسباب جناب کیونکہ سارا مخلص جو ہے سارا سونے خدا دے محبوب دی شریعت مطابق جی ہوں گھر بیٹھے تو موقع تو نہیں لگنا انہیں موقع تو ملے تو کتے کا کام ہوتا تمہیں پتا گوشت نو منہ مارنا کھچ کے لے جانا وہ لے گیا کھچ کے پانچ دن تو بعد کڑی واپس گھر آئی وہ پٹھان سن انہیں پوچھا کتنے گئی سن کھن گئی سن انہیں دس دتا مسئلہ نہیں گئی سن انہیں اپنی بچی نو درخت کے مڑ نال بن کے درخت مار مار کے بوٹی پوٹی کر پھر میں سوچا یار کہ اپنا گھر برباد کیتا ہے اگلے تک نہیں اگلے نقصان ہوا جنہیں سارے ہاں۔ ہاں۔ گھر کی رات میں اٹھے انہوں نے گھر دو حملہ کیتا نو قتل کر دیتے ہاں۔ کنے قتل نو بندے مارے جنہیں تین معصوم بچے چھ جوان بچوں اور تک مار گھر برباد ہو گیا ختم ہو گیا کیا نہ ہوا ہوا کیوں ایک فتنہ وہ رب سونا فرما سی نیڑے نہ جایا جائے گل سمجھ آ رہا ہے سونے رب دے سڑکے میرا میری سرکار برائیاں دروازے ہی بند چیک کرتے ہوئے تو مخلص دوست دروازے بند نو بندے قتل ہو گئے دشمنی کی بنیاد پی گئی نہ ادھر ہوں وہاں کے رشتے دار اٹھ گے وہ ادھر مارن گے مقدمے بازی وکری ہوگی وہ نیڑے ہون کا کی نتیجہ نکلا اگریز چاہتا ہے میرے ہو جانا اصل پوری وہاں کی بات نہیں کر سکتے اس واسطے کہ جب زنا آ جائے گا تو ہر کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں لگا رہا جب کوئی اکا ہی ختم ہو گیا مزدور بن گیا تو ویسے گھر کے اندر کتیا موجہ مانے تو جناب کوئی پرواہ نہ ہوگی اور گل ہے ورنہ ہالے مسلمانوں کے اندر نہیں ایک ضرور ہے کہ وہ یہ اپنی غیرت نال جناب اٹھتا اپنی غیرت نہیں دیکھ سکتے کی خیال ہوئی قرآن نے فرمایا سی والا اسباب جنا علی دونوں بتا دی کہ رب دے اعلان دی آواز سن کے دوبارہ نہیں کر سکیا تو تمہیں پہلے میں سنا گیا حضرت عمر نبی پاک نے پوچھا اچھی آواز آگے ستیا نو جگا رہا ستیا نو جگا رہا میرے قرآن آنا ہے میں کیا بے وقوفا اسے سکرین دے کنجر نچتے ہیں اسے تو پھر رب کا قرآن آئے قرآن کی کھی وی توہین کرنا ہے ایمان دس یار یہ دس جی تختی دو گوبر لایا ہوئے پھر اتنے انہوں قرآن لکھے گا اس تختی افسوس ہے جس رب سونے کا کلام مجید لا یا مسو متا المطہرون جنوب بغیر وضو تو ہاتھ نہیں لا سکی لا ایڈا وڈا ظلم کی تکھنا ہے تو پیشاب دے سمندر چ مڑ کھکنا ٹی وی پیشاب دے سمندر کون دے قرآن دی توہین ہے بڑی بڑی گل قرآن پیاست بنے قرآن دل واسطے بنے مسلمان ادھر تین گھنٹے کدھر کھانا دینا تین گھنٹے بعد سر باندھ دے گئی تو جب کوئی سوال کرے کسی کے اتنے جی رکھی ہے ٹی وی کیوں رکھی وہی باندھ سننا آپ رکھی ہے صاحب چنگے کام ہی تو ہوں دستور رکھا ہوا ہے برائی پھیلاو نہیں برائی پھیلاو اصل شاید برائی نہیں ہے کیوں اس واسطے کہ جب نقص بلیمان نے تین گھنٹے ڈرامہ ویکنا ہے آزام کی جدو آواز پہ انہیں بٹن بند کرنا دھوکھے کا دے دے سر ہی ہے میں میں کیا اللہ دیا بندے تو جواب بنا نہیں نہیں سوا سنا سنا قرآن بڑی گھر چل چال دیا بندے ٹی وی اعلان ہوئے نماز پڑھنا جائز نہیں نماز ادو ہی پڑی چاہیے جدو اپنی مسجد کی اچھا دسو بھائی ٹی وی امام صاحب امامت اچھی مجھے پیچھے تھی اٹھ کے لوگ بڑے سچے والے نام دے کی گل ہے بس میں مشورہ دینا اگر مولوی میں بھی ایسے گل آ جانا میں اللہ کے بندوں گل سنو اسی کریے چھٹی مسیطا کے اندر چلن کیسٹا ٹی وی ایک کاری گلام رسول صاحب نے آخر کاری صاحب سونی جی نماز پڑھا دے کیسے ابھی اگے ٹیپ لا لیا گے پیچھے اس ٹیپ دے اللہ ہوا کی خیال باہر اچھی جائے گی جنابے کی واری آئے نہ لگے نہ پٹکڑی پیسے کی بچت پیسہ نہیں بچت بھی ہوں مولوی صاحب نے کسی نے تین ہزار تنخواہ کسی نے چار ہزار تنخواہ تنخواہ تو مطلب بھی جان چھٹی کی خیال کمیٹی والے مسجد کمیٹی والے موجود لائے ایک کیسر چلے پندرہ روپئے کرتا ہوں تو پھر پتا لگے قوم ترقی کر رہی ہے کی کر رہی ہے واہ سبحان اگلی گل سن حدیث میرے کو موجود ہے کتاب سامنے پڑھنے لگا لگا اور کر بہت شریف مستدرک حاکم حدیث حضرت عبداللہ عمر صاحب رسول تو روایت میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاند میرا فیکم واعوذ باللہ ان تکون او تدرکون پچھلے تو آج امرپن جی راجا جان گیا فرمایا فرمایا میں رب بھی پناہ لگنا لگ رہا ہوں کی ادی دنیا کے میرا پاکستان کے لاہور چھوٹ سوٹا تو اتنے کافی جا پہ میرا پاکستان لے تو بڑا ملک بڑا بڑا بیٹھا ادی دنیا ہوں نہ کہنا سوکھا ہے پر فاروق آزم سرکار نے ایک ہسپتال نہیں بنوایا کیوں گورنر حکم ہوتا سی گورنر حکم ہوتا سی ہزور دیا سنتوں کا درس مسجد اندر تو آپ دے رہے ہزور دی سنت طریقے فرض واجبات خدا اس نماز آپ پڑھایا کر گورنر جیسے نماز پڑھا رہے پر گورنر پابندی سی تھی نماز پڑھانی شریعت کا دس دے رہے اور غیر گل میری دلیل تو توڑے توڑ کے بولو نہ توڑ سکے پھر میری پتا لگا کہ مولوی اور مسجد اور میں کیوں مولوی جی گزارا نہیں ہوں تیرا گرک ہوئے حضرت عمر بن خطاب نماز نہیں پڑھن دے دے تک دس دے میرے مسیحی پا چڑی پر کیونکہ ساتھ پرانی لڑائی ہے کرم کو نہیں یار کیسی عجیب گا اور سوچے اور مہربان ہو کے ساری دنیا منکر بن جائے رب نو نہ رب کا نقصان تو سارے عمل بن جان رب نو فائدہ کوئی نہیں ہر کسی اپنے گھر بہتر کرنا ہے اپنے آپ نے فائدہ ہی رب بھی نہیں میں بے پرواہ کسی کو بے پرواہ ہو کر اور نے ہسپتال بن گئے ترقی یافتہ منصوبے ترقی منصوبے میں بورڈ بڑے بڑے اوپر لگے ہوئے گورنمنٹ لکھ لی روڈ یہ آتی منصوبہ نہ سکون ترقیاتی منصوبہ نہ جناب والا بجلی ترقیاتی منصوبہ نہ یار مینو سمجھ نہیں لگی بیمار کرنا اتو ہسپتال بنا کے پھر پیسے لٹ لٹ کے لوچار کا علاج کرنا یہ ترقی ہے بھائی کی خیال ہے میرے دل ہی ترقی آگے پہ آ گیا اور ترقی یہ آ بندے بیمار ہی نہ ہو ہسپتال ہاں جی گیا دیتا بیمار سے نا تو نہیں سمجھا اِسی گا تو میں لکھا تھوکیے نہیں جراثیم پھیلتے پھیلتے ہیں ہیں کی تھوکیے مت جراثیم پھیلتے ہیں جب میں وڑیا ڈاکٹر نرساں ڈاکٹر نرساں نظر پی میں کیا واہ واہ انگریز نے مسلمانوں خوردبین بنا کے جراثیم بخا ہاتھ کے اتنے بڑے جراثیم نے نہ چاہے موٹے تگڑے چھ چھ فٹ کے جراثیم لگے پھرتے ہیں یہاں کون ان ڈاکٹر صاحب ہاتھ لانا ہے بیمار نو ہاتھ نہیں لانا ہے اس آ کے جراثیم پی جان گے میں کہ بندے خدا دیا سب تو موٹا جراثیم ایڈا موٹا جراثیم ہے تیرے بیٹھن والے نو بھی ہزار بیماریاں لگ قسم خدا دی ہسپتال اندر سیدھا سا بندہ صحیح تندرست بندہ بھی تر جائے واپس آدھا انہوں بھی بیماریاں لگی آدی گواہ گئی فسادات رب رسول دی نافرمانی ہے آخر تو قرآن پڑھ دیا ارشاد ربانی فرمایا الفساد دسو بھائی امریکہ سنڈی نزدیک نے فصلوں میں لکھا تھا امریکن سنڈی کے لیے وہ کہڑی دوائی پیٹروٹین پتہ نہیں کی ہوتی ہے پتا نہیں پتا نہیں بڑے اوکھا کوئی گلابی سنڈی کوئی جنابے والا امریکن سنڈی میں کیا یار دیکھو کتنے امریکہ کتنے پاکستان امریکہ دیا فصلوں پاکستانی سنڈی نہیں لگی کی گل بھائی ادھر لے گئی انہوں نے آ گئی مجھے سنگی یاد یار دیکھو دو برابر کام ہوتا ہے سنڈی ساری ادھر جاتی ہے آ جاتی کرنا ہے میں کہ دسو مولوی اور میں جن پوچھا میں رکھوں گا سمجھی درخوا مبل رہے جی کا پتر اتنے اپنا ایمان دے کے آ جانا دل دور کا جانا مبلے یورپ گا امریکہ کی کیوں لگی ہوئے جی امریکہ شری تو بچنا ہے مستفا کریم شریعت نہ گل کر رہا جگ دار بندہ بیٹھا ہوئے بالکل اختلاف کر دینا فصل بیجے بغیر کھاد کو گھر دن رکھے ٹی وی توڑ دے ٹی وی توڑنا لکھ جاؤ کا سوال دے ان سمجھے لکھ جاؤ میں مار دیتا ہے یہ توڑ دے قسم سونے نبی نو منع والے اصل درود پڑھ کے خوب ماریا سنیا ہے جی جو چار کیوں نہ جہے درود شریف نہیں نا پڑھتے تھی ذرا درود پڑھ کے انہوں نے خوب مار دے جانے تو جی سنڈا نہیں رہتا تو سنیا کتنے رہ رہنگیاں ایڈا موٹا سنڈا ایمان جہے باغا نال درود شریف نہیں نا پڑھتے تو اتوں کی لنگ کے تو دروشی پر سلام سلام لے کے آس جانا وے وہ تیر ہو جائے گا ہاں، وہ نہیں کھانا کام مڑ تو سمجھ لا جی درو دے وڈے سنڈے کو پجا چڑھ رہے سن جائے اتنے کی کرنی ہے بڑی چنگی گل دلی تیرا نقصان دنیا بھی نقصان ہی بچ ہو رہا نہیں دلی بھی بچ ہو رہا نہیں ہے جی دلی نقصان خدا کے قرآن کی قدر کو نہیں رہی ویخ ظلم رب کا قرآن پنجی روپئے کا وکتا ہے کن کا ملک دیکھ اور وی وکبا بھی ہزار کا کن کا ہے ہزار کا پہلے کا ڈبا <laughs> اللہ کا کلام سونے محبوب کی رحمت دلی اشارہ کر رہا پر سٹی سارا تعالیٰ ایسے سورت میں لیا یار مدینے والا خودکشی کرے گی اقبال آواز کہہ گیا اقبال دیکھا نا انگریزوں کی تہذیب اتنے پھیلن لگ پئی تمہیں پتا سیانے بندے دیگ دے وچوں چاول چکھن تے پتا لگ جا کچی ہے کہ پکی ہے کی خیال ہے اللہ میں کہہ میں ویخ دے پچھان گیا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے ہی خودکشی کرے گی ساری تہذیب اپنے خنجر تو مر جانے جو شخصیاشیاں بنے گا نہ پائیدار ہوگا ویس رہا ہوگی تہذیب اپنے پہ لمبی رہی ہے لوگ جنازہ منجی چکن والی ہو گئی ہر بندہ اس ماحول تو تنگ آ گیا ہے مینو قسم خدا دی تیچ بن کے گلے بڑے اور گلے سیانے نے بندہ ہوگی عزت آنی جانی سارے لیکن جی گل کرے نا صحیح تو فریاد کیا کرتا ہے رشتہ رحمتا خدا دیا سوکٹ اور دنیا کے جلد جڑے مسلمانوں نے آئے سر اور کتنے رہے ہیں کدھر گئے ہیں جی کڑک کھانا تو زہر کی بیماری جی دوائی کھانا تو دو نمبر نے ایک ڈاکٹری دوائی کی دوائی ہے کہ ایک بیماری کٹ دیے دس لا چڑ دیے ایلوپیتھک جہیا نے ایلوپیتھک جی، کی ایلوپیتھک مان لو ڈاکٹر خود کہتے جی ہیں جی سڈیا دوائیاں جہیا نا یہ پیسے جراثیم نے ایک چار ایک دس لگ جا ہاں۔ وارس شاہ کی گل سنا دیں وارشا فرما دے کنجر سوئی تعلیم ہے سی اس تعلیم نو تعلیم دے تحت بھی نہیں رکھا گیا تیرے ملک کے اندر نوز بلا سکول باقاعدہ بجٹ کیوں نہ پاس ہوگی بھی امریکہ کی طرف جو آتا ہے وراثت جو ادھر آ رہی ہے تو انہیں آتے بجٹ کیوں نہ دینا ہے حضور دے قرآن واسطے نہیں پر قرآن کا کاٹا نہیں تیرا میرا اپنا ہی قرآن کی نقصان ہوا قرآن کا کچھ ہو گیا وہ تو سر کس بات قرآن تو کچھ نہیں ہو سکتا کیا مت لے گا حضور نے فرمایا قرآن لفظ ہی چکے جان لوگ قرآن کھول رہے بچ لفظ کو نہیں نہ دل چ رہنا ہے نہ کاغذ کا کٹ رہنا روشن پتا لگنا قرآن کا ہوں تو دقت ہے قرآن اس نالیاں پھر ہے منڈا سکول کا کیس قرآن لکھا ہے وہ ویکن ڈیا شو اس واسطے اکھ اتو بےکاری کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات جو بیان کیتا ہے میں نے پرچی آئی ہے کہ والدین کے حقوق تے تھوڑی جی گل کرنا میں کر کے کرنا حق سمجھ لو والدین دے چہرے تے تیز ویکنا ویکھنا حرام ہے اچھی آواز کرنا حرام ہے سخت لفظ چ بولنے حرام ہے اگر سمجھ لو کی خوش ہونا ہے جی اکا پیس کر کے نہیں دیکھ سکتا تو باقی پیچھے کیا جی دکھ دینا ہونا کا حساب لا تیرے کی گزرے گا اور حدیث آ ہر دی ہر دی سدا ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی وبا تکلیف بیماریاں شکل کتنے بھی ہوتی ہے لیکن موٹی سزا جڑی وہ والدین جائز کما یہ آزاد اور سزا دنیا چ مل جاتی اور سب تو بڑا آزاد ہوتا ہے کہ انسان تنگ دستی اور بربادی آ جاتا ہے پریشانی آ جاتا ہے اللہ بندہ تو چھوٹا جاتا ہے چوک کے ماں پیو مار بیٹھا تو وہاں سن میرے پتر پیار کیا کر رہا ہے تو ڈنڈا مار بیٹھا تو دن پتر پیار کیا کرتا ہے ہوں جی وہ بچپنے کی حالت آ گئے ہیں بڑوسے کی حالت آ گئے ہیں کل کام نہیں کرتی سوچا ہر شہ بندے کی کمزور ہو جاتی ہے تو جو ڈنڈا مارن تو سمجھ لے وہ بھی میرے نال پیار پہ تو تیرے نال ایمان دسو کھلے نہیں مارد بچے چک چکے نا کھلا مار مار دیں وہ سڑکے جاؤ میرے پتر بھی اس پر میرے پیار کیا کرتا ہے وہ کلے مارن گئے وہ پیار پہ آتی تو شرم کر جی وہ بڑھے پہ آ گئے تو ہوں تو یہ سمجھ لیا میرے پیار پہ کرنے وہ کلا مارن تو چک دیا بھائی جی پیار پہ کر دیو میں سڑ کے جا میں ہو جو مرضی کرو میں تو آنا کوئی شہ قبول نہیں ہوتی کوئی شہ بس والدین کے حقوق دے اتنے میں کیسٹ اتنے کی ہوئی ہے میری تقریب کی جمعے کے پڑھاؤ جنہیں پرچی لکھی انہوں نے سننا ہے اللہ رب العالمین مولا یہ میں ہلے پوری تفصیل گفتگو نہیں کر سکیا کی کرا موضوع والے میں تو بڑا کچھ جوڑ کے بیٹھا جی کتابیں کھلیاں نے قرآن میں پورا نہیں پڑھنا چاہتا یہ میں سوچ لو بھائی یہ قرآن دے مطابق حدیث دے مطابق دین دنیا دونوں دی بربادی یہ جن بھی کنجر جناب اتنے بیٹھے نے ٹی وی اسٹیشن کے سین باد اندر جناب سارے حرام خور بےمان تے کافر نے کیوں اتوں گل سمجھا جی جی یہ گل نہ کرا تو موضوع پورا نہیں ہوتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس واسطے ہوگا پھر میں تو سارے دسو بھی ٹی وی کے اندر جو کچھ پیش کیتا ہے تو تھی ایک مسلمان ہون دے ناطے نال دسو کیا حضور کی شریعت جو جائز ہونا ہے کہ آرام ہونا نہیں میں ساری آرام تو یہ پوچھنا چاہنا تھی باحثیت مسلمان ہو کوئی داری منا جس جو بھی مومن تو ہے خدا رسول دے شریعت دین اسلام دے مانتے ہیں جو جنگر چنی چٹاکی تو جو بدماشی ہوتی ہے یہ جائز ہے کہ حرام ہے بس سمجھ لو جا کام ایسا شریعت کا ہوئے جنو ہر بندہ جانتا ہوے کہ یہ کام حضور دی شریعت جائز نہیں ہونا جہاں انہوں جائز سمجھے گا وہ پکا کا ہوگا یہ شریعت کا مسئلہ ہے پھر کہتے ضروریات دین جہاں ضروریات دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام خاص جس گل نو اے پکی گل دین ہے اس بندہ جہاں بند انکار کرے گا اور ٹی وی والے بےمان ان چیزوں جو حرام زدگیاں کرتے ہیں وہ حرام نہیں سمجھتے وہ اسی عبادت کر رہے ہیں ہم لوگوں کو تفریح پیش کرتے ہیں ہے رسالہ چلتا ہم عبادت کر رہے ہیں نوز ظالم کو اتنا بڑے کفر حرام زدگیاں عبادت ہو گئی نوز باللہ تو تمہیں پتا عبادت کو کام بڑے لگتی ہے تو نبی کرے تو ہم کرے ایک کسی نبی کتنے ایمان میں خوش یار گیا کہ ہے مزدور ایسے واسطے ٹی وی والے بھائی پیش کر کے عبادت کرتے ہیں جہاں یہ عبادت سمجھے یہ جن سمجھو کافر تو بلوانے دار اسلام تو ہارے اللہ رب العالمین مسلمانوں نجات کا محمود قادری صاحب انہوں نے والد صاحب نے بڑے تمام نام بلایا ہے کنی سونی بادل سجائیے تو سی بڑے پیار کا نظارہ کیا سارے دوست بیٹھے بڑے شوق شوق نال تصا سنیا سٹیج آ رہا سارے نے الحمدللہ امید ہے کہ کچھ پلے پی جاؤ کی خیال ہے بھائی اور میں تمہیں قرآن بھی اس آیت کی روشنی یہ دکھ رہا کہ اس وقت پورے تقاضے اس گل کے ہوئے پہنے کہ بندے اللہ اس کے رسول کو پورا بھول کے ہر کم خدا اس کے رسول کے حکم کے خلاف کر کے پھر ہر شہ انہوں کے گھر کے اندر آ رہی ہے دولت آ رہی ہر آ رہی سمجھ لو اگلی چیز بھی ہوں اگلی چیز جی ہے اگلا حکم جا رب نے فرمایا کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں پھر اصل انہوں پڑھ لینا ہوں کس چیز کا انتظار کر اس واسطے اگر صدیق اکبر فرمند نے جا مہربانی کرے اللہ وہ اللہ تعالیٰ جناب مطلب بن سنیا چیزاں تو مالو متا انہوں دے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ رب میرے نال کوئی چال چلنا چاہتا ہے تو فرمایا بہت بڑا بدلا بندہ ہے اس واسطے اس چیز نو اپنے دل و دماغ نال سوچ کے پھر قدم اٹھاؤ عالم کا یہی فرض ہوتا ہے میں سمجھنا کہ میرے نال دے موری صاحب جڑے نے وہ جانے نے ہزاروں روپئے سمیٹ کیا جاتا لطیفے کی گل میں گیا میرا شریف تقریر دے پندرہ سو روپیہ میرا خرچہ راہ کا کرایہ کرایہ کا ہوا ہے چار پانچ بندے سال سی پندرہ سو روپیہ کرایہ ہوا تقریر سن کے انہیں پانچ سو روپیہ میم ہزار مینو پہلے پی گیا ہوں کی سی جی تقریر میں کرنا خوش کرنا بھی سارے وقت بچے ہوئے سارے گنتی ہو رات کی نظر آ من انہیں کہنا تقریر چشتی صاحب لو جی نوٹا کی نشاور ہو جانی تھی پانچ سات شیر ادھر پڑھنے سے ادھر پڑھنے سے ہزار روپئے کئی ہزار روپیہ لے کے جناب کے باہر جانا سی مگر نہیں کنا چیر چاہیے ہزاروں کا گا میں وہ جی ہر سچ کی گل نہ کرا جی قوم اپنی نو راہ صحیح نہ دسیے انہوں نے جہے کھڈے میں جانے نے بہت پیچھے ٹکا مار کے راہ سٹ دئیے رب سنو کی جواب دینا ہے موت نہیں ہونی بادشاہ بھی تھلے پھر آپ سونا فرماتا جہاں اپنے زمین اور دین ایمان کا سوگا نہیں کرتے اس واسطے دعا کرو اللہ رب العالمین مسلمانوں انگریزی فتنیا کو بچائے ذرا کہہ دو دل اللہ دلا دیر جانا چاہے اللہ سونا تسکی عطا فرما دے تاکہ عطا فرما اندر ظاہر باطن دی نال پیار دے نال روک دے دنیا تو متنفر کر دے دنیا میں چینج رویے اصل لیٹرین تر جانے تنگ ہو کے اس دنیا کے اندر یعنی اپنے آپ کو خوشی نال اس دنیا میں جان تو نہ رکھیے ہر وقت سارے اندر یہ محبت اور خواہش ہو رہی اللہ اصا اچھا تیرا دیدار کرنا اصا اچھا تینوں ملنا چاہتے ہیں غفلت کے دروازے غفلت کے دروازے بند ہو جان یا اللہ اپنی یاد کے دروازے کھول آخر دعوانا الحمدللہ الحمد محرم کی رات تھی اچھی سارے کچھ شام منا کی خاطر بتیاں بج گئی میں ایک لگ گیا اس بتی باری سے دیکھا موش میرا پڑا تو میری نال کے جا رہا میں گیا اسے ٹائم پلاٹ لکھی پلاٹ کے انہوں نے آخیا تیری کی تا کسی بچے کی لیٹوا سنی والے مدین کو جا کے مسلمان ہوا انہوں نے صرف مسلمان پڑھا تو شیا مدد تو تباہ کی سو قریشی ماحول سے قریشی سنی اور قریشیوں کے اندر شادی کی تھی اس لیے وہ جمع کر ہے سنیا کا حبیب ہے پر بیا ہے کھاؤں کی سریاں کی دکان ہے اپنی دیہی دکان پر رہا ہے جو ہے جمع رہا ہے یہ پکی اور سیدھی گل ہے کوئی بندہ اس کی تحقیق کرنا چاہے تو میں تو تک جا کے اس کی تحقیق کر سکتا سبحان الله ومالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الله وحده الله صلى الله عليه وسلم كل ذكر كله كفر أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اجعل صلاتنا وسلامنا على شہد مقام کا شہید ہوئے ہونا ہمارا شہید آرام کا سرکار کروڑا سام راحب سرکار کے شاخ کا سرکار فرما شب شاہ کام والے کام سر شکایت کا روڈ فرما ہم سائن بھارت سرکار دن سکس کا سرکار روڈ فروائی والے سٹ دیا وہ تیریا یا دار مار سٹ دیا وہ تیری